کرتے رہیں گے مولانا الطاف منہاد صاحب کی لکھے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں محبت سے سماعت کرنا حضور والا کی عظمتوں کے جہاں میں جھنڈے لہرا رہے ہیں حضور والا کی عظمتوں کے جہاں میں جھنڈے لہرا رہے ہیں حضور والا کی عظمتوں کے جہاں میں جھنڈے لہرا رہے ہیں جو ان کے در کے ہیں نات ہاں وہ جو ان کے در کے ہے نعت خاں وہ انہیں کی نعتیں سنا رہے ہیں جو ان کے در کے ہے نعت خاں وہ انہیں کی نعتیں سنا رہے ہیں حضور والا کی عظمتوں کے جہاں میں جھنڈے لہرا ہیں انہیں کے دم سے ہی برکتے ہیں انہیں کے دم سے ہی برکتے ہیں انہیں کے دم سے ہی برکتے ہیں انہیں کی خاطر سجا ہے عالم انہیں کی خاطر سجا ہے عالم ہمیں یہ علماء بتا رہے ہیں حضور والا کی عظمتوں کے جہاں میں جھنڈے لہرا رہے توجہ وہ راتوں میں تھی وہ راتوں میں رات تھی نرالی عروج والی میرا جالی عروج والی میرا جالی عروج والی میرا جان خدائی برتر بلا کے ان کو خدائی برتر بلا کے ان کو نبی کی عظمت دکھا رہے ہیں خدائے خدائے برتر بلا کے ان کو نبی کی عظمت دکھا رہے ہیں جو ان کے در کے ہے نعت ہاں وہ انہیں کی نعتیں سنا رہے در سبق ملا ہے کیا سبق ملا ہے سبحان اللہ اکثر تو سنا تھا سارے مل کر بلند آواز سے کہو سبحان اللہ در نبی در نبی سے سبق ملا ہے در نبی سے سبق ملا ہے اسی سے مانگو وہ ایک علا ہے اسی سے مانگو وہ ایک علا ہے اسی سے مانگو وہ ہے میں مانگتا ہوں اسی کے در سے میں مانگتا ہوں اسی کے در سے اور اند در در پہ جا رہے ہیں جو ان کے در کے ہیں نعت ہاں وہ انہیں کی نعتیں سنا رہے نبی نے صدیق عمر دیے نبی نے صدیق عمر دیے ہیں غنی علی اور بزر دیے ہیں غنی علی اور بزر دیے ہیں غنی علی اور بزر دیے ہیں نبی کے نوکر ہمارے رہبر نبی کے نوکر ہمارے رہبر ہم ان کے نظمیں ہی گا رہے ہیں نبی نبی کے نوکر ہمارے رہبر نبی کے نوکر ہمارے جن کے رہبر ہے سبحان اللہ نبی کے نوکر ہمارے رہبر ہم ان کے نغمے ہی گا رہے ہیں جو ان کے در کے ہیں نعت ہاں وہ انہیں کی نعتیں سنا رہے نبی کے بات نبی کے منکر نبی کے بازی نبی کے منکر نبی کے بازی نبی کے منکر تو ہی میں آقا کرے تو کیوں کر تو ہی میں آقا کرے تو کیوں کر تو ہی میں آقا کرے تو کیوں کر انہیں بتا دو ہمارے غازی انہیں بتا دو ہمارے غازی انہیں بتا دو ہمارے غازی تمہاری جانب ہی آ رہے ہیں انہیں بتا دو ہمارے انہیں بتا دو ہمارے غازی تمہاری جانب ہی آ رہے ہیں نبی کی حرمت پہ بکٹ گئے جو کہو ذرا سبحان اللہ نبی کی حرمت حرمت پہ کٹ گئے جو نبی کی حرمت پہ کٹ گئے جو مرے نہیں اپنے گھر گئے وہ مرے نہیں اپنے گھر گئے وہ مرے نہیں اپنے گھر گئے وہ انہی سے الطاف نسبتیں ہیں انہی سے الطاف نسبتیں ہیں جو میرے جنت کے کھا رہے ہیں انہی سے الطاف نسبتیں ہیں جو میرے جنت کے کھا رہے ہیں حضور والا کی عظمتوں کے جہاں میں جھنڈے